ان تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات کہا یہاں تک کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں ابو ملائے کا دن میں جہاز الفلیفہ خلیفہ خلیفہ کس کو کہتے ہیں خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ان کا اصل ہے جیسے پیروں کے خلیفہ ہوتے ہیں نا جو پیر صاحب کرے وہ خلیفہ کرے کہ میں ایک ایسا خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرے رنگ میں رنگا ہو جس طرح میں مخلوق کے ساتھ رحم کا کرم کا خیر خاری کا اور فضل کا یہاں تک کہ جو مجھے مانتے نہیں ہیں ان کے لیے بھی پریکرم کا ایسوں کی کیا ضرورت ہے ہم تو ہیں ہم سجدے کرتے ہیں تصویر پڑھتے ہیں تحمید کرتے ہیں تم نہیں جانتے ہو میں جانتا ہوں اس آدم کے بچے میں اس انسان میں کتنی اچھی صلاحیتیں ہیں اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کے لیے دعائیں دی ہے جو اپنے وقت کو اپنے پیسے کو اپنی صلاحیتوں کو خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دیں جو ان کے ہاتھوں سچائی امانت دار امانت داری عفت پاک دامنی اللہ کا خوف آخرت کا فکر عمل اچھے عمل جو ان کے ہاتھوں وجود میں آتے ہوں ان نہ خیر خزائن وللخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر کے خزانے ہیں اور خزانوں کے لیے چابیاں ہوتی ہے بہت قابل مبارک باد ہے اللہ کا وہ بندہ اور وہ بندی کہ جن کے پاس ہماری دی ہوئی ہے جان بھی مال بھی صلاحیت بھی وہ ان تینوں کو ایسے اچھے انداز سے استعمال کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں ان کی اپنی شخصی زندگی اجتماعی زندگی گھریلو کاروباری سماجی معاشرتی جس کو کہتے ہیں دنیاوی زندگی اور اس سے آگے آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ سب میں اس کے ہاتھوں ان تینوں چیزوں کا استعمال ایسے انداز سے ہو کہ صرف خیر ہی خیر وجود میں آئے اس لیے یوں کہا کہ ہر بندر بندی کے پاس جو جان مال اور صلاحیت کو سوجھ بوجھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے ذاتی ملک نہیں کسی کی ہم کہاں سے لائے آنکھیں کس نے دی کان کس نے دیے اس میں روح کس نے ڈالی یعنی یہ تینوں چیزیں امانت ہے جان مال اور صلاحیت اور اس کو صحیح استعمال کرنے کے لیے جو دیا طریقہ اس کا نام دین ہے تمہاری آنکھوں سے جب وہ دیکھو گے جو دیکھنے کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بندہ کیا دیکھے اور جب اس سے بچاؤ گے جس سے ہم پسند نہیں کرتے ہیں تو تمہارا گناہ سے بچنا بھی عبادت عبادت تو عبادت ہی گناہ سے بچنا بھی عبادت اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ پوچھا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں تو آپ نے بہت مختصر فرض اتق المحارم تکن اعبد الناس جتنی چیزوں کو اللہ پاک نے اپنے نبی کے راستے سے تم تک کہلوایا ہے حرام اس سارے حرام کو چھوڑ دو تو تم سب سے بڑے بزرگ ہو تم سب سے بڑے آدمی شیطان بہت گھاگ ہے نمازیں بھی پڑھواتا ہے تصویر بھی پڑھتے ہیں چلے بھی دیتے ہیں گشت بھی کرتے ہیں لیکن ایک تھوڑا سا اس میں ایسا ملا دیتا ہے اس لیے آپ نے فرمایا انما خلق ابلیس و مزین جو چیز اللہ پاک اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی زیادہ ناپسند ہے اس کو بہت خوبصورت بنا کر اس کی شکل بہت اچھی آدمی لبھا تھا آدمی کو اور نفس کو تو کہا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے اس لیے کا دشمن مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت زور دیتے تھے کہ نقصان سے بچنا یہ زیادہ اہم ہے نفے کے مقابلے میں بہت اچھی نماز پڑھی رونا بھی آیا تسبی بھی پڑھی غیبت کر لی وہ تو اس کو گئی تمہاری اتنی خوشی خوشی والی نماز کہاں گئی اس کو گئی اسی لیے حقوق العباد جو ہے نا بندوں کا حق اللہ اپنے حق کے بارے میں تو بہت سخی ہے لیکن بندوں کے حق میں اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو پوری سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے جب آپ نے آخری ظہر کی نماز پڑھی تو آپ ممبر پر تشریف لائے اور آپ کے چچا بھائی حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ بیٹھے ہوئے عباس رضی اللہ بیٹھے ہوئے بھائی سب کو جوڑ لو اکٹھا کر لو سب گئے صحابہ کے آپ نے فرمایا کہ دیکھو میری تمہارے سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے اتنا سننا ہی صحابہ کے لیے تو بہت بڑی پھر فرمایا میری تمہارے سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے تم میں کسی کا کوئی حق ہو تو یہاں لے لو آخرت میں دینا کون کہہ رہا ہے تمام نبیوں کے سردار حبیب رب العالمین جن کو آج تک کوئی بیان نہیں کر سکا کوئی لکھ نہیں سکا آپ کی شان اس لیے ہم جلو شریف پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ مسلم اللہ پاک آپ آپ جانتے ہو ان کا درجہ آپ اپنی شاہ نشان ان کی شاہ نشان آپ ہی ان پر رحمتیں دے دی لیکن آخرت کا بھی ایک اصل مسئلہ جو ہے وہ آخرت کا ہے یا لین آمرد رس نفس دمت یہ بن ایمان اللہ سے ڈرو اور ہر ایک یہ دیکھے کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے کل آخرت ہے اور آج ان کا وقت اللہ پھر کہا اللہ سے ڈرولہ کو لدینا نسبا پانچ ساہ من ہمن ہوں ان کے جیسے نہ ہو ہو جنہوں نے اللہ ہی کو بلا دیا سب یاد اللہ ہی یاد نہیں اللہ ہم کو معاف فرمایا نماز پڑھتے ہیں ساری نماز میں پتہ نہیں کیا کیا کیا کیا کیا کیا آ جاتا ہے اللہ یاد نہیں اس لیے صاحب رحمت اللہ علیہ اس پر بہت زور دیتے تھے کہ یہ دو چیزیں پوری پکی صحیح کر لو ایک اللہ کی ذات پر صحیح یقین جس کو کہتے ہیں کلمہ سیکھنا فرماتے تھے کلوا سیکھ لو نماز سیکھ لو یہ نماز سیکھنے کی اب صاحبہ نے کہ ہم نے تیرہ سال تک مکے کی زندگی میں کلمہ ہی سیکھا کہ کلمہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے چوٹی ہے یا جبریل ہے تو مخلوق ہے اور مخلوق جیسے پہلے دن اپنے وجود میں آنے میں اللہ کی محتاج باقی رہنے میں بھی اللہ کی محتاج اور جس مخلوق میں جو تاثیر اللہ نے رکھی ہے وہ اس کے ظاہر کرنے میں بھی اللہ کی محتاج اللہ تو آگ کو بھی بنا دے اور باغ کو آگ بنا دے دونوں واقعات ہیں قرآن میں بھارتی رشکی میں بہت بناتا ہے اور طرح طرح کے مکاریاں اسکیمیں پلاننگ حق کے خلاف ٹھیک ہے اللہ کا حق ہے اس کو حق بھی پسند ہے ایک جگہ ہم کو حضرت حاجی صاحب حاجی عبد الحاف صاحب اللہ نے فرمایا کہ ساتھی ہی کہتے ہیں باطل مٹاؤ باطل مٹاؤ تو کیا مٹاؤ گے اللہ کو حق پسند ہے تم حق کا کام کرو باطل کو تو وہ خود مٹائے گا اس لیے ہمارا یہ جو کام ہے نا کہ ہم کو اللہ پاک نے صدیوں کے بعد خلفائے راشدین کے بعد جو صحابہ کا دور رہا اور اس کے بعد پھر جب بادشاہت کا دور شروع ہوا تو امت مقصد بھولتی گئی ہم کون ہیں کہاں ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے بھولتی چلی گئی اور جیسے دنیا کو چلتے دیکھا ویسے امت ہی ہوئی وہ جیسے جیتے ہیں ہم بھی وہ جیسے مرتے ہیں ہم بھی اس کے بعد بغداد دوسرا بخارا تاشن جیسے جیسے وہ سارا ختم ہو گیا اور امت جو آئی اس لیے تھی کہ اپنا راستہ صحیح چلے گی اور دوسروں کو صحیح راستے کی رہبری کرے گی قرآن نے کہا تم اسی لیے پیدا ہوئے ہو تم کو اسی لیے بھیجا ہے اس لیے صحابہ کرام رضوان تعالی تیران جہاں گئے روم گئے فارس گئے حبشہ گئے مصر گئے تو وہاں والوں نے پوچھا کیوں آئے ہو تو ان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا اس کی چکا چوند اور اس کی چمک دمک اور یہ ایسے پیار سے سمجھایا تھا کہ اگر یہ ساری مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی بھی ایمان کو گھوم پانی بھی نہ دیں اس کی قیمت تو اتنی بھی نہیں ہے وہ ایسے پیار سے سمجھائی تھی جیسے آپ تشریف لے جا رہے تھے صحابہ صاحب تھے یہ جیسے گاؤں میں دیہاتوں میں وہ میلہ سب ایک جگہ ڈالتے نا پوری کس کہتے ہیں وہ ایک بکری کا مرا پھولا پھٹا بچہ پڑا تھا آپ ٹھہر اس کو کون لیتا ہے خریدنا یہاں تو ٹھہرنا بھی مشکل ہو رہا ہے مرا ہوا بھی ہے پھولا ہوا بھی ہے پھٹا ہوا اس میں جراثیم اڑتے ہیں بیماریاں پھیلتی ہے اس کو خریدنا یہاں ٹھہر کہ جتنا یہ تمہاری نگاہوں میں دلیل رحمت ہے یہ ساری اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ دلیل एक سوال पैदा होता है ना कि जो विचार जब इतनी ऐसी है तो फिर पैदा क्यों की कि तुम्हारे इम्तिहान के लिए इसलिए दुनिया जो है ना इम्तिहान के تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أليس جاء فرمايا لنبلوهم ايهم احسن عمل یہ ساری چمک دماغ اچھل کچھ جتنی ہے جو تمہارے امتحان کے لیے ہے اس لیے کہ اما ہوا علیہ السلام اور ابا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا کپڑے بھی نکال لیے یعنی اور کیا کہا آنا پھر ہمارے پاس ہے لیکن جس جانے کے کھانے کو منع کیا تھا وہ کھا لیا تو ہم ناراض ہو گئے اب آنا ہے تو کیسے آنا ہم کو راضی کر کے آنا اس لیے بتایا کہ ہر ایک کی زندگی کا اصل مقصد تو ہے اللہ کو راضی کرنا وہاں پہنچنا ہے اور اس تک پہنچنے کے راستے بہت لیکن اسی کو بھلا دیا مقصد ہی سامنے نہیں رہا تو یہ امتحان کے لیے کون ان چیزوں میں اٹکتا ہے اور اللہ تک پہنچنے سے رکتا ہے اور کون اس کو اس سے گزرتا ہوا اللہ تک جائے اس لیے ایمان والے کو تو اس کی نیت اس کی نیت کا بڑا اثر پڑتا ہے اس کے عمل کا بڑا بلکہ ایک بات یاد رکھنا یہ جو کفار اور مشرقین ہے نا ان کے جھوٹ کا ان کے سود کا ان کے ظلم کا ان کی ان کی برائیوں کا ان کے گناہوں کا اثر کائنات پر نہیں پڑتا ہے کیونکہ ان کے تو ان کا تو آخر ٹھکانا جہنم ہے مسئلہ ہوتا ہے مسلمان کا امت جب جھوٹ بولتی ہے امتی جب جھوٹ بولتا ہے یہ جب کسی کو دھوکہ دیتا ہے یہ جب ملاوٹ کرتا ہے یہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کہ تم بھول گیا ہے کون تو یہ مسلمان کے گھر پیدا کیا نبی کی امت میں بنایا اور تمام مخلوقات میں اشرف بنا تو یہی بھول گیا بندہ تو میرا ہے اور تجھے میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تو تو نقشہ بن گیا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ کو جرمایا کائشہ عبد الدینار عبد عبدالدین عبد الحوا خواہشات کا بندہ بھی ہلاک پیسے کا بندہ بھی ہلاک بندہ صرف وہ کامیاب جو اللہ کا کہ بندگی ہی کے لیے پیدا کیا ہے اور آسان کتنا بنایا صلی اللہ وسلم دین و یسر دین بہت آسان ہے صرف اتنا معلوم کر لے چلے کہ آدمی حرکت جو ہے نا حرکت آدمی چلنا پہ حرکت تو بچہ ماں کے پیٹ سے شروع کرتا ہے ماں کو جب بچے میں روح پڑ جاتی ہے تو ماں محسوس کرتی ہے کہ بچہ حرکت کر رہا ہے تو حرکت تو وہاں سے اور اس دل کی حرکت کے رک جانے کا نام موت ہے کہ حرکت کرتا رہے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی دنیا ساری حرکت میں تھی جتنے انسان تھے لیکن یوں کہتے ہیں ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے جیسے مکان کی بنیادیں ہوتی ہیں جو بنیاد جتنی زیادہ مضبوط اتنا وہ مکان مضبوط اس کے اندر کی ساری چیزیں محفوظ اور بنیاد ہی کمزور ہو تو پتہ نہیں کب ایک جھٹکے میں سب اور پھر مکان اور مکان میں جو کچھ تو بنیاد بتائی کہ حرکت تو کر رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت سے نہیں روکا حرکت کی بنیاد بدلوائی وہ ساری حرکت ان کی شیرت اور جہلت اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ آدمی جس بنیاد پر حرکت کرے گا وہ چیز عام ہوگی بھائی مجلس میں کسی نے خوشبو لگائی اب یہ بیٹھا ہے تو ساری مجلس ماشاء اللہ تم سے خوشبو بہت اچھا آئی ہے اب یہ خوشبو لگایا ہوا آدمی چلے گا تو اس کی محنت اس کے ساتھ ساتھ باہر گیا اندر آیا اوپر گیا کمرے میں گیا جہاں جائے گا وہاں گے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بے دھیانی میں غیر شروری میں کسی کے پائجامے میں کسی کے دامن میں کہیں گندگی لگی ہوئی ہے مجلس میں بہتر تو لوگ کہیں سے بدبو آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے وہ جس کے لگی ہوئی تھی وہ اٹھا چلا تو اس کے ساتھ تیار جی کے کپڑے میں ہے اب یہ مسجد میں آئے گا تو بھی بدبو کے ساتھ جھوٹا مسجد میں بھی جھوٹ کے ساتھ لیکن جھوٹ میں بہت بدبو ہے حدیث بات میں آتا ہے جاء به میلن منت نے ماں جا ابھی الله عليه وسلم بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو اٹھتی ہے اور اس بدبو کی وجہ سے منہ کا لگا ہوا فرشتہ ہر وقت دس فریش رہتے ہیں ہر آدمی کا حفاظت کرے وہ کراون کاتی کاٹ بھی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پیشانی کے بال پکڑ کے ادا تجبر کا تسمت تو جب تکبر کرے گا نا تو وہ تجھے ذلیل کرے گا کیوں کہ بڑی ذات صرف اللہ کی ہے اس لیے مسلمان کے گھر بچے کے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کہ بیٹا ابھی آنکھ نہیں کھلی ہے ماں کو دیکھا نہ باپ کو پہچانا آنکھ بند ہوتی بچے کی اس وقت اذان کہی جاتی ہے کہ دیکھ تیرے پہلے دن کا پہلا سبق اللہ کی بڑائی اور یہ ساٹھ ستر جتنی زندگی ہے یہ گزر جب تجھے دفن کریں گے جب بھی آخر میں تجھے اللہ پر بڑی یاد دلائیں گے یہ خبردار یہ سبق مت بھولنا اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ آپ جو پڑھاتے ہیں مکتب میں تو بولا اے سبق لے لے سبق لیا جا یاد کر اس کو یاد کرنے چھوڑ دے چھوڑ دے اے سبق سنا اب وہ کھیلنے لگ گیا یاد نہیں کیا تو ہم کیا کرتے تیس مرتبہ اسے پیسے کرو مرغ بن جاؤ بنا کیوں کہ تجھے سبق یاد کرنے کو کہا تھا تو تو تیری پڑھنے لگ گیا اور آج کل تو وہ لگاتے ہاں، کسی نے نہیں سنو اور کوئی نہ سنے اور آج کل بچے بھی ایسے ہو گئے اور یہی بچہ آ کر کے نہیں حافظ جی نے کہا سبق یاد کرو کوئی ہے تو سبق یاد کرنا ہے کسی نے کچھ سبق کر تھوڑی دیر کے بعد حافظ جی نے بلایا آؤ سبق سناؤ اس نے جب فر فر فر فر سنا بھائی واہ واہ جی خوش ہو گیا آپ بھی چاکلیٹ نکال کے دیتے ہیں یہ جتنی اٹھک بیٹھک ہو رہی نا امت کی ہر ایک کہہ رہے مجھ سے بہت پریشانی ہے مجھ سے بہت پریشانی ہے جیسے کوئی پرابلم کہتا ہے کوئی سمسیا کہتا ہے کوئی مشکلات کہتا ہے کوئی مسائل کہتا ہے یہ تو نام ہے سب ہر ایک تاجر ہے تو کاشکار ہے تو مالدار ہے تو غریب ہے تو جوان ہے تو بڈا ہے تو ارے پٹھان ہے تو پٹھان نہیں کہتا کیوں کہاں سے آئی یہ پریشانی آسمان کے بچے آسمان کے بچے یہ پریشانی زمین میں اگائی تمہارے جتنے بڑی بڑی فیکٹریاں اس میں بن رہی ہے یہ اسی میں بن رہی ہے اسی میں آنکھ کا عمل کان کا عمل زبان کا بول والد ایک ہوتا ہے جراثیم ہوتے ایک آدمی اچھا نہا دھو کر کے گھر سے نکلا تھوڑی دیر کے بعد دانت بجاتا ہوا کیا ہوا کیا ہوا سردی لگ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کو بھائی وائلس ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک میل دور بھاگ جاتا ہے فرشتہ ایک فرشتوں کو بندو سے کرا گئے اب کوئی کہے مریض صاحب آپ جو ایک جھوٹ کی بات کرتے ہو ہمارا تو سارا ہمارا تو سارا ہم نے تو ٹھیکہ ہی لے رکھا ہے جھوٹ کا کانٹریکٹ ہے ہمارا کوئی کام سچ بول کے کرنا ہی نہیں میں تو کبھی بدبو محسوس نہیں ہوئی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ ایک لڑکی تھی عطر والے کی اس کے باپ کا ڈنڈا تھا عطر کا خوشبوؤں کا اور اس کا رشتہ کیا اس کے باپ نے چمڑے والے سے چمڑے والے کے لڑکے تھے یہ جو بھینسوں کی گایوں کی کھالیاں اترتی ہے تو اس کو پکاتے نا تو چمڑے میں بہت بدبو ہوتی ہے تو وہ اس کی رخصتی ہوئی اب وہ خوشبوؤں میں پلی ہوئی جیسے حدیث میں آتا ہے نا کل مولوری یولل والل الفطرہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اغوا ہو اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نسلانی یا آپ کا پجاری بنا دے تو یہ بچی تو پیدا ہوتے خوشبوؤں میں پیدا ہوئی اس کے بعد کے تو کپڑوں میں بھی خوشبو پیسے دے تو پیسوں میں بھی خوشبو شیشیوں میں خوشبو بستر میں خوشبو ہی خوشبو اب اس کی رخصتی ہوئی وہاں جہاں چمڑے وہ پہلے دن نئی نئے دلہن کبھی اپنا وہ آج کل پر لڑکیاں وہ پرس رکھتی ہے لٹکاتی ہے پکڑتی ہے نہیں کیا کیا کرتی ہے اس نے ایک شیشی نکالی کبھی رومال نکالا ناک سڑ رہی ہے دماغ سڑ رہا ہے جی نہیں لگ رہا ہے کیا ہے مجبور تھوڑے دنوں کے بعد وہ نئی نئی شادیاں ہوتی ہے تو کچھ دن شوہر کے یہاں کچھ دن ماں کے گھر آنا جانا ہوتا ہے نا تو یہ رہنے لگی شوہر کے یہاں آنا جانا ہوا تو وہ جتنی جیسے اس کے باپ کے یہاں در و دیوار میں خوشبو تھی یہاں در و دیوار میں بدبو ہی بدبو وہ اس کے دماغ میں رچتی بستی چلی گئی تھوڑے دن اپنی بزرگی بیان کی رابیہ بسرا ہوئی ہوگی رابیا بسریا ہوئی ہوگی مجھے بھی دیکھا کیا ہوا بیٹی جب میں آئی گیا تمہارے گھر تو ماں دماغ پکا جا رہا تھا اب میرے آنے کے بعد سے تمہارے گھر سے بدبو چلی گئی سارا گھر اس کا شوہر اس کا سسر اس کی ساس نندے سب نے تھک تھا مارا تو کس غلط فہمی میں ہے جب تو آئی تھی تیری شادی کی تو صرف تین کھالوں کا کاروبار تھا تین کمرے ہم دبا کر دیتے تھے اور بیچ دیتے تھے تیرے آنے کے بعد تو اب ساتھ ہو گئے ہیں تو تین دونا چھ اوپر سے ایک ساتھ ساتھ کھالوں کی بدبو بدبو تو ڈبل ہو گئی لیکن تو اس ماحول میں رہ کر کے بدبو ایسی چھا گئی اور اتنی رگو ریشے میں اتر گئی کہ اب تجھے جیسے یہ زکام کس کو ہوتا ہے جب زکام ہوتا ہے ناک بند ہوتی ہے میونسپلٹی کی گاڑی ہیرے جواہرات ہے نا وہی لے کے جاتے ہیں ہاں؟ تو کتوں کا بندروں کا آدمیوں کا اور جس نے جتنا اچھا کھانا کھایا ہو اس کے کا مت لیجیے جو جتنا چکنا چپڑا کھاتا ہے اس کا بھی اتنا ہی مجھے جا رہا ہے وہ سارا لے کے جا رہی ہے وہ میونسپلٹی کی گاڑی ایک کی ناک بہت دوسرا اس سر کیا ہے دیکھتا نہیں ہے اچھا، مجھے تو اس میں سے ناک بند ہے ناک بند ہو تو اس کے لیے خوشبو اور بندو دونوں بند اندھے ہوں تو جھوٹ کی بدبو بھی اور سچ کی خوشبو بھی قرآن پڑھتے ہیں تو خوشبو کہ بندہ جب رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہے اچھی طرح وضو کر کے قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ منہ سے منہ لگاتا ہے اور اس میں ہے لیکن جب ناک ہی بند ہو اور دل ہی بند ہو ماحول ہی سارا جھوٹوں کا ہو تو جھوٹوں جھوٹ کی نہیں محسوس ہوئی آدمی سب سے زیادہ متاثر جو ہوتا ہے وہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے دیکھو سردی میں سب کو سردی لگتی ہے لاٹ صاحب کے بیٹے ہونا لاٹ صاحب ہو تو ان کو بھی لگتی ہے شخوی صاحب کو بھی لگتی ہے امام صاحب کو بھی لگتی ہے اور پٹھانوں کو نہیں لگتی مطلب پٹھانوں کو لگتے نہیں لگتی سردی سب کو لگتی ہے گرمی میں سب کو پسینے آتے آتی یہ جسم اور روح دو کا اللہ نے مجموعہ بنایا جس طرح یہ ظاہری جسم سردی گرمی کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہے تو پسینے آ گئے نہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے پسینے آئے بھائی تو کھڑا ہے دھوپ میں تو کوئی بھی ہو کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو دھوپ میں جو کھڑا ہوگا اس کو پسینے کہ جس طریقے سے سردی گرمی کے ماحول میں جسم متاثر ہوتا ہے ایسے دین اور بے دینی کے ماحول سے روح اور دل یہ متاثر ہوتے ہیں کہ دل سخت ہو جاتے ہیں دل کالے ہو جاتے ہیں روحیں بدبودار ہو جاتی ہے اسی لیے ہماری یہ جو ساری محنت ہے مولانا رحمت اللہ فرماتے تھے ہماری محنت ہماری طرف کاروبار کرو شادیاں کرو بچے ہوں میں کہ انسان ہے فرشتے تو ہے نہیں ہمارے ساتھ تو سب یہ اللہ ہی نے لگایا ہے کرنے کو منع نہیں کیا لیکن شریعت حکم نبی کا طریقہ وہ اتنا مبارک وہ اتنا مبارک تمہاری دنیا بھی دین بن جائے گی اور دین پر پھر جو اللہ نے واضح کیے ہیں بڑے بڑے اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ خالی باتوں سے نہیں خالی باتوں باتوں پر تو اجر مل جائے گا ایک مرتبہ ایک میوات کی جماعت آئی ہے موانی سو شاہ اللہ کا آئے حضرت جی، ہماری کارگزاری سن لو فرمایا کارگزاری ہے کہ وقت گزاری ہے تو یہ جو ابھی انتقال ہوا نا مولانا محمد احمد صاحب کا پاکستان میں اللہ بلندر جائے وہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے کہنے لگے کہ حضرت یہ تو آج نیا عنوان سنا وقت گزاری کی بھی کہ ہاں جس مسجد کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں کام ہے اس مسجد کے ذمہ دار مسجد وار جب یہاں مسجد میں نماز ہے آٹھ آدمی کی یا سات بولو نا وار جماعت تو ہے کتنے آدمی کی بعض مسجدوں میں تو ساڑھے سات پونے آٹھ ایک جگہ پوچھا بھائی کتنے عمومی گش میں کتنے جاتے ہیں کبھی ساڑھے سات ہوتے ہیں کبھی پونے ساڑھے سات کے وہ ہر سال ہے سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے اگر ان کا پوتا آتا ہوتا آیا ہوتا ہے تو ساڑھے سات ہو جاتے ہیں اور کبھی بیٹی گھر سے آئی ہے وہ چھٹی بھی سنڈے ہے تو وہ بچے کو لے کے نواسا کونا پوا وہ بھی ساتھ ہو جاتے ہیں مجھے کوئی یہ بتا دے کہ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے اس کی مہینے کی آمدنی جو بھی ہے دوسرے مہینے بھی اتنی ہی ہو تو سوچنا پڑتا ہے کہ کیا بات ہے ہم تو کاروبار اس لیے کرتے ہیں کہ روز آمدنی بڑھے جو اس سال ہے اگلے اس لیے کے پروگرام بنائے ہیں کہ اتنی آگ ہو جائے تو ایک منزل اوپر اٹھانی ہے دو بچوں کی شادی کرنی ہے ایک لڑکے کو وہاں بھیجنا ہے اب آمدنی تو وہی ہوئی اس آمدنی پر تو کوئی صبر کرتا نہیں لیکن ساڑھے سات پونے آٹھ پہ مول صاحب آپ نے کہا تھا استقامت کے ساتھ کام کرو کیا کرو استقامت کے ساتھ اور کہتے ہیں پٹھان کی تو زبان ایک ہوتی ہے پٹھان ایک مرتبہ بولتا ہے اس کو ایک نے پوچھا کہ کتنی عمر ہے کہ چالیس سال دو سال کے بعد پوچھا ہاں صاحب کتنی عمر ہے کہ چالیس سال دو سال پہلے چالیس پٹھان ایک بولتا ہے پٹھان استقامت کے ساتھ سارے سات ہی جج کرے گا اللہ نے صلاحیتیں دی ہے اللہ نے نعمت دی ہے موقع دیا ہے اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو نعمتیں ایسی ہے کہ اس میں بہت لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں سے تندرستی بھی ماشاء اللہ پٹھان کی تندرستی تو اللہ پاک نظر بس سے بچائے اور اور باقی رکھے تندرستی اور فراغت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ امت کے جتنے طبقات ہیں صرف اپنا فارغ وقت مسجد کو دے دیں اور تفصیل بتا دیتے گاؤں والے تو حکے پر اپنا وقت بیڑی حکا شہر والے ہوٹل کی پیاری چاہیے اور زیادہ جو پیسے ہوئے تو پارکوں میں اور زیادہ پیسے ہوئے تو کہاں کہاں گھومنے پھرنے میں ہر آدمی کو نیند کے لیے چھ گھنٹے چاہیے تندرستی کے لیے ہر آدمی کے لیے کاروبار کے لیے آٹھ گھنٹے نوکری ہے جاب ہے اپنا کام ہے آٹھ چودہ ہوئے بھائی گھر کوئی آیا گیا گھر کی سبزی سودا چار گھنٹے اس کے نکال لو کتنے ہوئے آٹھ چھ چودہ اور چار اٹھارہ چھ گھنٹے نکال لو پھر بھی اور بعض تو بالکل فرصت سے ہوتے ہیں ان کا تو سارا کاروبار گھر بھر بیٹے پوتے نواسے دیکھتے ہیں بتائیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امت صرف اپنا فارغ وقت مسجد کو دے دے تو یہ جو معاشرے میں بے حیائی بے پردگی جھوٹ اور طرح طرح کے گناہ ہیں ننانوے فیصد اس سے ختم ہو جائے صرف فارغ وقت مسجد کو دے بازار میں آج بھی چوتھا کلمہ پڑتا ہے دس لاکھ نیکیاں ہے لیکن اس دس لاکھ نیکیوں کے ساتھ ایک نظر خراب ہوئی تو ساری گئی مسجد میں کچھ بھی نہ کرے بیٹھا رہے تو بھی اللہ کا مہمان مسجد میں آنے والا کون ہے اللہ کا مہمان اسی لیے کہا کہ مرتے وقت مرنے کے وقت میں لوگ کلفنگ کرتے ہیں نا قریب میں بیٹھ کر کلمہ پڑتے ہیں کہ بھائی یہ بھی کلمہ پڑتا پڑتا جا رہے روایتوں میں ہے کہ جو آدمی مسجد کا پابند ہوتا ہے اس کو مرتے وقت فرشتہ تلقین کرتا ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے اللہ خاتمہ بالخیر ہو خاتمہ بالخیر ہو یہ راستے ہم کو بہت بتائے تو خیر لیے کیا دوستوں کہ جان مال اور صلاحیت ہر ایک کے پاس اور یہ سب اللہ کی امانت ہے اس امانت کو امانت داری کے ساتھ ادا کرنا آپ خود دیکھو آپ کا ماحول آپ کا محلہ ہے آپ کی گلی ہے ایک آدمی کے پاس ایک آدمی نے دس ہزار روپئے امانت رکھے وہ ہزار ہزار کے ہیں پانچ سو کے ہیں پچاس کے دس ہزار ہیں جس کے پاس امانت رکھی اس کے پاس بھی اپنا دس ہزار ہے لیکن وہ چھوٹے نوٹ ہیں اس کی گڈی بڑی ہوتی ہے اس نے یہ سوچ کر کے یہ چھوٹی گڈی ہے نہ لے لوں اب لے لی اس کے یہاں دس ہزار اپنے رکھ لی ہے ایک پیسہ کم نہیں لیکن اس سے پوچھے بغیر لیا تو علماء کہتے ہیں کہ اس نے خیالت کی کہ امانتداری کیا ہے کہ جیسا ہے ویسا اسی لیے اللہ پاک نے بہت بڑا کرم فرمایا جان بھی دی مال بھی دیا صلاحیتیں بھی دی اور کہا یہ امانت ہے اب تم اس امانت کو کہاں کیسے وقت وقت کو کہاں کتنا اور کیسے پیسے کو کہاں کتنا اور کیسے اور جو تمہاری سوچ ہے کیا سوچو گے کہ تمہاری سمجھ میں آئے گا لو ہم تم کو نمونہ دیتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کہ کیا کہ اپنے نبی کی سیرت دیکھو آپ کا وقت کہاں کتنا رہے آپ بھی تو انسان تھے بچت کھاتے تھے آپ کے گھر کا میڈیا تھی نوازے تھے آپ کپڑے پہنتے تھے جتنی ضرورتیں ہیں جو سب میں آپ نمونہ ہے کپڑے پہننے پر بھی نور آئے گا اگر حضور کے طریقے پر یہاں تک فرمایا خیر کم خیر کم خیر لہری تم میں بھلا کون کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بھلا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بھلا ہوں اس لیے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ گھر والوں کے آنے کا انتظار ہوتا ہے کیا بھائی گے بچے پوتے گھر والے وہ جن کی ایمان کی آخرت کی باتیں کریں گے ان کے آنے سے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یا اللہ کس کا نمبر آئے گا اماں کا آئے گا کہ بیٹی کا آئے گا کہ بیٹے کا آئے گا تو اس کی کھٹیا کھڑی کر دیں گے کیوں اسی لیے ان کے سب سے زیادہ اپنے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے میں نے آج کیا کہ تینوں چیزیں امانت ہے اور عجیب بات کہ یہ ذرا سا استعمال کرے گا اور اس کے ہاتھوں خیر کتنی وجود میں آئے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان مال صلاحیت اللہ نے آپ کو دی وہ دعوت پر تعلیم سیکھنے سکھانے پر اللہ سے تعلق بنانے پر اللہ کو پہچاننے پر اسی نے اللہ کا خوف بھی اللہ کو راضی کرنے کا شوق بھی اس کی عبادت بھی اس کے سامنے لمبے لمبے سجدے بھی کتنا پیار کتنا پیار کہ ہم کو یہ بتایا اس لیے کہ میں نے عرض کیا نا کہ کوئی بھی ہو ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پاک تشریف لائے ہجرت کر کے تو وہاں دو بڑے خاندان تھے اوس اور خند اور ان میں دونوں میں بہت لڑائی تھی ایک سو بیس سال سے کتنی ایک سو بیس سال کتنا خون کتنی جانیں کتنا سولہ کی کوئی شکل ہی نہیں تھی اب ان کو ان میں سلح کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے بانٹے نہ پیسے بانٹے نہ دنیا کا سامان دی دو باتیں بتا دی منسلح ماں بہن ہو بہن ہوا ہر ایک چھوٹا ہو بڑا ہو تاجر ہو کا ہو مالدار ہو غریب ہو سب ہوتے ہیں ہر قسم کے ہوتے ہیں ڈاکٹر ہو حکیم ہو ہر ایک اپنا معاملہ اللہ سے سیدھا صحیح کر اللہ سے معاملہ صحیح کر لو اور تعلیم کے سیکھنا سکھا لو ان دو باتوں سے کہ اللہ سے معاملہ سے صحیح ہوگا کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے کسی کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان صرف اللہ ہی سب کچھ اللہ ہی سب کچھ اللہ ہی سے سب کچھ کوئی کچھ نہیں کسی سے کچھ نہیں یہ بات جتنی دل میں گھر کرے گی اتنا اللہ سے معاملہ صحیح ہوگا اپنی نام کیا دیا مل جو اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر دے گا اللہ پاک اس کا اور ساری مخلوق کا معاملہ ٹھیک کر دے گا اس لیے کہ سب کے دل تو اس کی قبر میں یوپلی پلی بہت کئی ایسا جنہوں میں محبت بھی وہ ڈالتا ہے اسی لیے اللہ پاک جبریل امین سے اعلان کرواتے ہیں جبریل فلانے کو سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت پھر کہتے ہیں ساتوں آسمانوں میں اعلان کر اور یہاں تک کہ حدیث میں آتا کیا قبول زمین والوں میں اس کی محبوبیت آ جاتی اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کا بھی غضب فرشتوں کی بھی لانت اور گھر کی عورت بیٹا باپ سے چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہ ایسی عداوت کہ چھوٹا کیا گا میرا موقع سب ایسی کیسی کروں گا یہ کیا اسی لیے حدیث میں آتا ہے نشکا حدیث آدمی کہتا ہے کہ فلاں میرے خلاف یوں کرتا ہے فلاں میرے خلاف یوں کوئی کچھ نہیں کرتا آدمی کی تنہائی کی گنہداری آدمی کی تنہائی کی معاشیتیں مومنین کے دلوں میں بغض لاتی جیسے آدمی کی تنہائی کی عبادتیں اللہ کے سامنے رونا دھونا اپنے کو گنہگار سمجھ کر ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنا لیے مومنین کے دلوں میں اللہ کی طرف سے محبت ڈلوا دی اس لیے ایمان کا خادثہ بتایا یہ جو ہماری محنت ہے نا ایمان ایمان ایمان الحہ الرحمن ودا ایمان اور ہمارے صالحہ اور ایک بات یاد رکھنا ہمارے صالحہ کا مطلب تھوڑا صدقہ تھوڑی تصویر رکھ کچھ نسلی روزے صرف اتنا نہیں ہے اتنا نہیں یہ بھی نیتیاں ہے لیکن عمل صالح ہے کہ بندہ یا بندی جس وقت جہاں جس حال میں ہو اب ہم سب مسجد میں ابھی نکلیں گے کوئی سڑک پر کوئی گاڑی میں کوئی گھر میں کوئی کہاں سب اپنے اپنی جگہ آئیں گے بندہ یا بندی جس وقت جہاں جس حال میں ہو اس حال میں اللہ کا حکم کیا ہے اس حکم کے پورا کرنے کا نبی کا طریقہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل سال ہے اسی لیے قرآن میں کہہ رہے لوگ کہتے ہیں یہ بہت اچھے آدمی ہیں یا یہ بہت خراب ہے کون اچھا اور کون خراب میرے کہنے سے کوئی اچھا نہیں میرے کہنے سے کوئی برا نہیں ایسا نے ایک بات بتا دینے سالحا بلا ہے تو ہم کوئی رلو کیا ساری مخلوق میں جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں ایمان اور حکموں والی زندگی امر صالح کا مطلب حکموں والی زندگی کاروبار بھی ہے شادی بھی ہے گھر میں بھی آتا ہے سڑک پر بھی چلتا ہے ہر قدم پر اس لیے مولا یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اور بہت آہم بھر کے سرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں سو فیصد امت سب سے اللہ راضی رضی اللہ عنہ عورتیں بچے بوڑھے کمزور بیمار تندرست رضی اللہ عنہ میں سب شامل ہیں ایسی کیا بات ہے کہ سب کو اس لیے کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ تو سب سے میں جنت میں اس کا اعلان ہوگا ان کے لیے تو دنیا میں آیا کہ نازل ہوگی بھائی ان کے ایسی کیا خوبی ان سب کے بیمار بھی ان کے غریب بھی جس کا چولہا نہیں جلتا ہے جو بے ہوش ہو کے زمین پر گر جاتا ہے اور جو روزانہ سو اونٹ سامان کے ساتھ اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے ان سب کے لیے اللہ بھائی ایسی کیا بات اللہ نظاہر خیریت یا علماء کے رام اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ علماء کی صحبت ہم جانتے نہیں ہیں جو نہ جانتے ہو علماء سے پوچھو قرآن نے کہا ہے سچ آلو ذکر تم لا تعلم جو تم نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھو نماز شریف اور امام صاحب تو او ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیرت ہمارے آپ کے سب کے لیے نمونہ ہے نا ایک آدمی نماز پڑھ کے جا رہا ہے حضور اکرم نے آواز دی ایک نے آواز دی ارجع لگ بھائی نکرم تو سر واپس آ نماز پر نماز نہیں پڑھی نماز پڑھ کے جا رہا ہے اب حضور فرما رہے ہیں آیا واپس نماز پڑھی پھر جان لے گا واپس آ نماز نہیں پڑھی پھر تیسری مرتبہ واپس آ تین مرتبہ نماز پڑھ کے جا رہا ہے اور حضور فرما رہے تو واپس آ نماز نہیں پڑھی ہاں ایسی نہیں پڑھی جیسی پڑھنی تھی قاضی عبد الخر صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے ارے لڈیا کے تھے نا شیخ پاکستان میں خالی عبد الخال صاحب رحمت اللہ کہتے تھے کیا بات ہوئی کہ حضور فرمانے نماز نہیں پڑی کہ وہ روپو سے سیدھا کھڑا نہیں ہوتا اور جیسے فون مارتا تو یہ ذمے ہے ہمارے کلمہ سیکھو نماز سیکھو اللہ ہی سے سب کچھ اور وہ کرتا ہے اس کے کرنے کا رابطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی والا عمل اور آپ کے عملوں میں سب سے پہلے آپ نے آسمانوں کی بلندیوں سے لا کر جو دی ہے وہ نماز دی اسی لیے کہا جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کی زندگی ٹھیک ہو گئی اور جس کی نماز نہیں کہ وہ کیا نماز جو گناہوں سے نہ روکے کہ اس کی تو نماز ہوئی ہی نہیں نمازی پڑھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے نمازی بولتا ہے سود بھی لے کر دیتا ہے نمازی بھائی کون سا نمازی ہے تو تو جتنا چاہے اپنے کو نمازی کہے اور دنیا جتنا چاہے تجھے اپنے کو نمازی کہے اللہ رسول کے حق کو نمازی ہے نہیں اسی لیے کرما نماز بنا اور اس کا تو وہ مدینہ میں اور حوصل حضرت میں لڑائی تھی ان کو جو کام سکھائے نماز کی شب میں ایسے کھڑے رہو کہ کندھے سے کندھا اب دو تھے اوس اور حضرت یا تو ایک دوسرے کی صورت دیکھنا پسند نہیں تھی اس لیے یاد رکھنا جن جو ڈوبتے ہیں جن جیسے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے کام کے بنیادی تین اصول ہیں سب سے پہلے کوئی مسئلہ ہو آپس میں مشورہ کرو اور مشورہ کس سے کرو وہ بھی بتا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے بعد بھی تو امت کے بڑے مسئلے ہوں گے تو ہم کیسے فیصلہ کریں آپ نے فرمایا کہ قرآن ہے اور حدیث کتاب اور سنت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کو قرآن حدیث میں نہ ملے تو تو پھر آپ نے فرمایا اچھے دیندار پرہیزگار لوگوں کو بلا کر ان سے مشورہ کرو سب سے پہلا اسے اور دوسری بات فرمائی اجتماعیت قلوب لوگوں دل جڑے ہوئے ہوں اب دل کب جڑتے ہیں جن کے جڑنے کا بہت آسان نسخہ ہے ہر آدمی دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے میں کچھ نہیں ہوں مجھ سے کچھ نہیں میں تو اسی لیے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خوبیوں کے لیے تو میں نے مسلمانوں کو جتنی خوبیاں اللہ پاک بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ساری میرے ان بھائیوں میں ہے اور جو برائیاں اللہ کو ناپسند ہے تکبر کرنا بڑا بننے کا شوق ہونا اور اپنی چلانا اپنی منوانا اور اپنی وہ ساری برائیاں میرے میں جو آدمی اپنے آپ کو جتنا گندا جتنا برا سمجھے گا اتنا وہ استفاد کرے گا اور جتنا دوسرے کو اچھا سمجھے گا اس کا احترام کرے گا اور کوشش کرے گا کہ جیسے دوسرے دوسرے کی گھڑی دیکھی دوسرے کا چشمہ دیکھا دوسرے کی کوئی چیز گاڑی دیکھی تو جی چاہتا نا یار میں بھی ایسی گاڑی لوں میں بھی ایسی گھڑی لوں کہ اب جب دوسروں کی خوبیاں دیکھے گا اللہ کرے مجھے بھی ایسی نماز پڑھنی آ جائے اللہ کرے میں بھی ایسا سچ بولنے والا بنوں میں بھی ایسا شراب حیا والا بن جاؤں اب اس کے اسی لیے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا کام تو خوبیوں کا لین دین ہے حضور پاک صلی اللہ وسلم نے ساری خوبیاں تھی اور وہ خوبیاں امت میں تقسیم تو یہ کام اللہ نے ہم کو صدیوں کے بعد ایسا دیا ہے مولانا صاحب سے پوچھا نکلو نکلو نکلو کسی کی بخشش نہیں حکیم صاحب تم بھی چلو امام صاحب تم بھی چلو مولانا صاحب تم بھی چلو شیخ صاحب تم بھی چلو اور جوان اور مشورات بھی یہ نہیں تو آپ چاہتے کیا ہیں تو مولانا نے تین مرتبہ قسم کھا لی اور تین مرتبہ قسم کھا لی کہا حکومت چاہتا ہوں نہ کوئی عہدہ کرسی چاہتا ہوں نہ دولت اکٹھی کرنا چاہتا ہوں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اس محنت کے ذریعے اور اللہ ان کے قبر کو نوشے پر بھرپور فرمائے محنت کا طریقہ بھی کیسا سادہ بتایا ہر آدمی روزانہ اپنی مسجد کو بس دے بھائی بھینس کو دیتے ہو گائے کو دیتے ہو بکری کو دیتے ہو دکان کو دیتے ہو لوہے کو لکڑی کو تانبے کو کس کو وقت نہیں دیتے ہو دیتے نہیں دیتے جو جو کام کرتا ہے اس کو وقت دیتا ہے کہ ہر آدمی روزانہ مسجد کو ڈھائی گھنٹے دے گھر گھر کی ملاقاتیں ایک ایک بھائی کو سمجھا رہے اقرام اخلاق کے ساتھ ہفتے میں دو گشتیں ایک اپنی مسجد کا ایک دوسرا سارے اکیس سارے ستائیس دن اپنا گھر کاروبار بھی بچے مہینے کے تین دن اللہ نے لیے کتنا آسان کر دیا کہ اگر اس کی پابندی فرمایا کہ اگر اس کی پابندی کر لی ہر آدمی اپنا دین سیکھے دین پر چلے ہر دین کی محنت کرے محنت کیسے کرے کہ جیسے بچہ علیب بات آ سے شروع کرتا ہے تو شیخ الحدیف بھی بن جاتا ہے مفسر قرآن بنتا ہے بہت بڑا عالم بنتا ہے مفتی صاحب بنتا ہے شروع ہے اگر اس کی پابندی ہو جاتی ہے اسی لیے یکسوئی کے ساتھ اب دنیا میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا وہ نَعْلَمُ کا جناب صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ کا بِحَمْدِ کو سدر کا السَّاجِدِينَ خوب رَبَّكَ حَتَّى دیکھ بہت منت دی پیارے نبی ہم خوب جانتے ہیں یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں نا یہ تو ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور کیا کیا مکے والوں نے کہا آپ کو اور اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے کہ لوگ کیا باتیں کرتے آپ اس کو جو ہم جانتے ہیں آپ جو کام کرو تصویر پڑھو ذکر کرو نمازیں پڑھو آگے کا ہم وہ کریں گے جیسے بنو اسرائیل نبیوں کی اولاد اور گھر نبی حضرت السلام نے کیا کہا کہ جالو گرو تک مختلف ہوں آپ کی مسلح نمازیں پڑھو مانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان میں پڑھ رہا تھا اس میں ملا بنو اسرائیل نبیوں کی اولاد تھے دیہاتوں میں رہتے تھے ایک چیز طے کر لی تھی دنیا میں جو چاہے ہوتا رہے ہمیں بات ماننی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی جو اللہ کی ہے اللہ کا جو حکم ہے وہی کریں گے نبی کے طریقے پر کریں گے اب زمین پاس رہے یا حد سے نکل جائے نقصان ہو یا نفع ہو ہم اس کو ہم جانتے ہیں اللہ رسول کو صاحب سب اللہ بیان میں ہے کہ جب تک یہ اس پر جمے رہے تو اسی وقت میں فرون بھی تھا فرون تو اس کا ظلم کیسا تھا ماؤں کے پیٹ معصوم بچے عورتیں ان کی دعا درود پر اور ان کے نبی کی تابے داری پر اتنی ظالم حکومت کو اللہ نے تیار کیا لیکن یہی ون اسرائیل جب شہر میں آئے اور لال قلعہ دیکھا جیسے ہم تم سب اپنے اپنے علاقوں سے آئے نا تو وہاں وہ لال قلعہ نہیں تھا جو جہاں نظر آتا ہے جی؟ تو انہوں نے لال قلعہ دیکھا اب ان کو لال قلعہ چاہیے تو نبی پر جو وحی آئی اور نبی نے جو حکم بتایا تو وہ ان کی خواہش کے خلاف پڑا اور یہ مفتی ہمارے خلاف پتوا دیتا ہے اس کی ایسے کیسے کریں گے حضرت یاہیا علیہ شراط تسلیم کا زمانہ تھا اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کی بھرتی تھی دونوں کی آنکھ لڑی بلتی جی کہہ رہی تجھ سے شادی کروں گی اور وہ ارے بھائی اللہ کے نبی موجود ہے مسئلہ پوچھ لیتے اس لیے تو بار بار کہتا ہوں ہمیں دینی زندگی بنانی ہے اسلامی زندگی بنانی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ والی سیرت کی روشنی میں ہماری ہماری زندگی کھائیں گے کمائیں گے سب لیکن حضور کی شریعت تو بادشاہ نے کہا کہ اللہ کے نبی موجود ہیں پوچھ لیتے تو کسی بھی نبی کی شریعت میں چچا بھرتی کی شادی جائز نہیں ہے تو بیٹی ہوتی ہے بتا دیا اس لڑکی کو پتا چلا اب خواہش کے خلاف فتوا پڑا یہ جتنے کہتے ہیں نا فتوا غلط فتوا غلط یہ ان کی خواہش کے خلاف ہے اچھا، اس لڑکی نے یوں کہلوایا بھتیجی نے کہ اب شادی تجھ سے ہی کروں گی اور محل میں نہ سونا چاہیے نہ چاندی تخت چاہیے نہ تھا اس نبی کا سر چاہیے جس نے ہمارے خلاف بتوا دیا جب دنیا کی محبت جب خواہشات اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ کیسے تھے اللہ کسرا ایسے ان کے نام سے ٹھہراتے تھے اور حضور نے فرمایا عمر جہاں سے جاتے ہوں گے شیطان نہیں جا سکتا لیکن جب بات صحیح بات سامنے آئی ہتھیار ڈال دیے ایک صحابی ڈھائی سال کے بعد آئے گھر گئے تو دیکھا کہ بیوی پیٹ سے ہے حمل ہے سیدھے گئے میں تو تھا وہاں اسی لیے دوستوں ایک بات یاد رکھو بیچ میں کہتا ہوں ہم چار مہینوں میں پھرے چلوں میں پھرے دعوت میں سب دنیا بھر میں جا رہے ہیں اپنے گھر بار کی خیر خبر بہت ضروری ہے قرآن نے خود کہا ہے وہ سکون والی سننا رہا ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں جیت پھیلا رہے ہوں اور ہماری لڑکیاں بے پردہ پھر رہی ہوں ہمارے گھروں میں کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے بہوؤں کے راستے بیٹیوں کے راستے بیٹوں کے راستے ان کے دوستوں اور ان کی سہیلیوں یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو بھیجا کے جا کے دیکھ کے اور جیسا یہ کہہ رہا ہے وہ آئی ہے اس نے کہا کہ ہاں وہ تو پیٹ سے ہے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو رجم کر دو یعنی گلا کھود کر اس کو مار دو اس کو رزم کہتے ہیں پتھروں سے مانو سب لے کر چلے راستے میں مفتی آدم تھے سارے مدینے کا فتوا جن پر تھا حضرت معاذ نے جبل رضی اللہ کا انہوں نے دیکھا کہ سارے جا رہے ہیں ایک عورت ہے بھائی کیا ہے کیا بات ہے ارے اس سے بیچاری سے چپ ہوئی ہے اس سے گنا ہوا ہے ابھی مومن نے حکم دیا ہے اس کو رجم کرنے لے جائے ہاں؟ امیر مومن کا فیصلہ تو غلط ہے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اور امیر مومن کون ہے حضرت عمر یہ تو سارے بھاگے ہوئے واپس گئے امیر مومنی آپ کا رجم کرنے کو کہتے ہیں مفتی صاحب کا فتوا تو یہ ہے کہ آپ کا فیصلہ ہی غلط ہے حضرت عمر رضی اللہ بھائی بولا حضرت معاذ کم جبل رضی اللہ آئے کیا ہو امیر المومنین ایک عورت کو بھیج کر آپ نے گوائی عورت کی گواہی تو نافذ ہے جو عورتیں ایک مرد کے برابر ایک عورت کی گواہی پر آپ نے یہ فیصلہ کر دیا نہیں امیر المومنین دو غلط کیا ہوئی ہے بھائی دوسری کیا ہوئی ہے اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے ابھی اس کا رجب ہوتا ہے جو بچہ بھی مرے گا اس نے کیا گنا کیا حضرت عمر جیسا آدمی فوراً کہا بھائی تم لوگ اپنے مسئلے کا حل بھائی مالیا کے سے لیں یہ نہیں کہ نہیں میں امیر المومن ہوں میں جو کہوں اسی لیے ایک استاد سے ایک شاگرد نے کہا کہ استاد میں پڑھ پڑھا کے جا رہا تھا مجھے کوئی نصیحت کیجیے تو اس نے کہا نبی ہونے کا دعویٰ مت کرنا ہاں نبی ہونے کا دعویٰ ہاں، وہ کیسے کہ نبی کو یہ حق ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہی حق ہے لیکن نبی کی زبان ہوتی ہے بات تو اللہ کی ہوتی ہے یہ حق تو نبی کو ہے اب ایرا گہرا ہے کیونکہ میں جو کہتا ہوں وہی صحیح ہے تو نبوت کا دعویٰ پھر آگے فرمایا خدائی کی ڈنگے مت مارنا خدائی کا ہاں؟ خدا کا دعویٰ کہ اللہ کا حق ہے جو وہ یوں کہے کہ میں جو چاہوں گا وہی ہوگا اب تم یوں کہنے لگو کہ میں جو چاہوں گا وہ تو خدا کا دعویٰ ہو گیا اسی لیے ہم سے کہا ہے بندے بن کے رہو اللہ تو وہی ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں ہیں اللہ کو اللہ ماننا ہے ہم اس کے بندے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا ہے ان کی شریعت سننا اور اسی لیے وہاں ریاض صاحب کرنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس محنت کے ذریعے پوری امت وہاں پہنچ جائے جہاں حضور وفات ہو چھوڑ کر گئے تھے کہاں چھوڑا تھا ہر ایک اپنا دین سیکھ رہا تھا دین کی محنت کر رہا تھا اور دین پر خود چل رہا تھا اس لیے دوستو یہ ساری مسجد جماعت ہو چار مہینے ہو چلے ہو اور مرنا جو مرتا ہے اس سے اس کا دین پوچھا جاتا ہے ماں دینوں کا یہ مروں تو میرا مجھ سے پوچھا جائے گا جو مرے گا اس لیے اپنا دین سیکھنا ہے اور کچھ بنے نہ بنے دیندار بننا ہے اور دیندار بننے کا اللہ نے بہت آسان نسخہ دیا ہے جیسے حکیم دوا دیتے ہیں اور ہاں، اس کو پابندی کے ساتھ کرتے ہیں اللہ پاک فضل فرماتے ہیں تو ایسے یہ ہماری سادہ محنت ہر آدمی کا سالانہ ماہانہ ہفتے والی اور روزانہ یہ سارے آواز ہم کو بتلائے ہیں ہفتے کی گشتیں بھی مسجد میں وقت دینا بھی ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا اور یہ سارا سب کچھ کر کے پھر راتوں کو رونا جیسے حدیث میں ہے نا کہ جب اللہ پاک کسی علاقے پر گناہوں کی وجہ سے عذاب بھیجنا چاہتے ہیں اور وہاں تین قسم کے آدمیوں کو دیکھتے ہیں تو اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں سب سے پہلے مسجد کے آباد کرنے والے دوسرے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے اور تیسرے راتوں کو اپنے گناہوں پر روڑنے والے اللہ نے یہ مسجد والا جمع کام ایسا دیا اس لیے دوستوں میں تو اتنا چاہتا ہوں اب آئے آپ کے اس میں تمہارے یہاں تو کوئی ایسا ہوگا نہیں کوئی ایسا ہے جس کے چار مہینے ابھی تک نہیں لگے کوئی ایسا ہے اچھا ایک ایک کام کرو اتنی بات سوچے اگر تم کو اس کام سے محبت نہ ہوتی اور تم اس کو نہ چاہتے تو یہاں کیوں ہوتے دنیا بہت بڑی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتے یہ تو پکی بات ہے یعنی مسئلہ آتا ہے وقت لگانے کا اور جی بھی چاہتا ہے اس وقت میرا جی ہے جس کے چار مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ صرف کھڑے ہو جاؤ پھر میں آگے کا راستہ بتاتا ہوں جن کے چار مہینے نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ مجھے تو یوں کہا تھا کہ وہاں سب پٹھان ہے مت ہو مت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس کے بھی نہیں لگے ابھی تک کیا وہ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو گئے اب یہ میرا تمہارے ساتھ میں تو پہلی ملاقات ہے میری لیکن تمہارے چہرے میں دیکھ کر پتا چلتا ہے اندر میں سب کے ہے کہ اللہ ابھی چار مہینے کے لیے بہت ہے لیکن بھائی پرشتے تو ہے نہیں کسی کی کوئی مجبوری کسی کی کوئی پریشانی کسی کا کوئی مسئلہ ہر ایک اندر سے یاد یہ نہ ہوتا کہ ابھی چلا کہنا یہ میرا کام ہو جاتا میں بھی چلا جاتا یہی ہے نا آج جتنے کھڑے ہو نیت کر لو اس لیے کہ حضرت کو معلوم کہ میرا یہ مسئلہ ایسا ہے میں ذرا صحیح طریقے سے کوشش کروں تو دس دن میں پندرہ دن میں مہینے میں میرا مسئلہ ہو جائے آج سے نیت کر لو کہ وہ شریعت کی روشنی میں علماء سے پوچھ کر اپنی اس مجبوری کا حل کرنا شروع کرو گے کرو گے کرو گے پسند ہے اتنی آواز تمہاری تمہارے سماج میں پسند نہیں ہوں پھر بھی میری آواز اتنی کی ہے کرو گے پسند ہے شیر کا بچہ ہے نا شیر کا بچہ وہ بکریوں کے ریور میں ہو جاتا تھا بکری شیر بولے تو جہاں بولتا ہو یہاں گھر میں بچے ڈرتے ہیں تمہارے ماحول میں رہے تو اس کی وجہ سے ایسے ہو گئے شیروں کے ساتھ رہا کرو اور شیر وہ ہے ابو بکر بک عثمان ہمارا شیر وہ ہے اشے مبشرہ شیر وہ ہیں کہ جب گھر سے جا رہے تھے تو دعا کا کر رہے تھے اللہ تردنی راہی میں واپس نہ آؤں تیرے راستے میں تم تو وہ ہو تو اتنی نیت تو کر لی اب ایک آگے کی بات اپنے اللہ کے بیچ میں طے کر لو دس دن بعد پندرہ دن بعد مہینے بھر بعد اللہ کھلا تاریخ تک میرا یہ مسئلہ میں کوشش کروں گا جتنا حل ہو جائے گا جو باقی رہے گا وہ تیرے بھروسے چھوڑ کر میں چلا جاؤں گا اس کا اتنا کرو گے اور یہ اپنے اللہ کے بیچ کی بات ہوگی اور اس کے لیے آسانی ہے کہ آپ جس مسجد میں پہنچے ہو جس مسجد کی مسجد جمع ہے ان کے پاس بھی لکھوا دینا اور یہ آسان اتنا ہوگا جتنا آپ مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ گے روزانہ سبق دینا مسجد کی تعلیم گھر کی تعلیم اور مہینے کے تین دن یہ کرتے رہو گے صبح شام کی تصویر وغیرہ ان شاء اللہ راستے کھلتے جائیں گے ڈرو گے بیٹھ جاؤ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو سارے اور زیادہ ہے یہ روزان جی بھائی جتنے بیٹھے ہیں جن کے چار مہینے لگ چکے ہیں میں تو آپ ہی کہتا جیسے گرمی کے موسم میں زمین اگاتی نا پانی پانی پانی دنیا امت پھیلی ہوئی ہے کوئی ہم کو آخرت سمجھائے کوئی ہم کو دین سمجھائے تو یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے چار مہینے لگ چکے ہیں نیت کر ان شاء اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر ہم پوری دنیا میں جائیں گے جاؤ گے اچھا اٹھارہ سے عورتیں بہت ہیں نہیں بیچاری ان کا سب سے بڑا حق ہے دیکھو ان کے کپڑے ان کے کھانے ان کے تہوار ان کی ان کی دوا دارو سب خیال رکھتے ہیں سب سے پہلا فرض ہے ان کو دین سکھانا اسی لیے آج ایک جگہ گئے تھے ایک طرف بھائی شوق نے بات کی تو جس کے گھر میں وہ مسجد کی جماعت میں جانے کے لیے تیار ہو گئی تو آپ حضرات کو بھی اپنی مستورات کے ساتھ تین دن دس دن پندرہ جیسی ترتیب ہے مستورات کی اس طریقے سے تو ان شاء اللہ یہ اور ایک بات سنا دوں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں حرم شریف سے نکل رہے تھے عشاء کے بعد اور جہاں ان کا قیام تھا وہاں جائے تو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مفتی صاحب ان یورپ والوں نے تو محنت کر کے ہمارے مکے مدینے کو بھی لندن اور نیو یارک کا نمونہ بنا دیا ہمیں اللہ نے یہ محنت دی ہے ہم ایسی محنت کریں کہ ان کا نیو یارک اور ان کا لندن بھی مکے مدینے والی اصلی ترتیب پر آ جائے یہ مرتبہ جو ہے اگر یہ طے کر لے کہ ہمیں سچا امانت دار مسلمان بن کر اللہ کا بندہ بن کر اور نبی کا نمائندہ بن کر بلکہ میں تو آپ لوگوں سے یہ نیت کرانا چاہتا ہوں کہ آج تک رہے جو بھی رہے جیسے بھی رہے آج سے نیت کرو کھائیں گے کمائیں گے جاب ہے نوکری کریں گے سب آج کے بعد سے اس ملک میں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں نیت کرتے ہو اللہ مجھے تمہیں قبول پندرہ شاہبان سے بہت ساری جماعتیں نکلنے آئی ہیں یورپ میں بھی اندرون ملک میں بھی اور دور دراز ملکوں میں جانے کے لیے بہت سارے سانسی تیار ہیں جو ان شاء اللہ جن اس کے بھی تیاری فرمائیں اور آخری درجہ پہ یہ ہے کہ بھائی چھبیس ستائیس اٹھائیس جولائی کو ان شاء اللہ بچپن میں پورے ملک کا اجتماع ہوگا یہ عمومی اجتماع ہے حالانکہ علماء کرام کے لیے پروفیشنل آزاد کے لیے اور جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں ان کے لیے تو ہے ہی ہے اب آزاد نے طے فرما دیا الحمد للہ اللہ نے بہت بڑی جگہ دے دی اس لیے آزاد نے طے فرمایا ہے کہ بھائی جو بھی کرنا پڑنے والا اللہ اللہ رسول اللہ ان سب کو دعوت دو کہ چھبیس ستائیس اٹھائیس کے اجتماع میں ضرور تکلیف میں ان شاء اللہ سارے یہ کرتے نا جی؟ جانا ہے بلکہ اوروں کو بھی نہیں یہ جتنے ہیں اگر اپنے دیر میں اپنے اور اللہ کے بیچ میں ہے کہ مجھے ابھی تک جولائی تو بہت دیر ہے نا اس وقت تک اگر پانچ پانچ بھی اپنے صحت اپنے ذہن میں لے لے کہ مجھے اس درمیان میں ایسی کوشش کرنی کہ میرے ساتھ پانچ ساتھی میرے تیار کرنے سے یہ ماشاء اللہ جیتنے ہیں ان کا مجموعہ اتنا ہوتا ہے اب مولانا جی صاحب رحمت اللہ کریم فرماتے تھے اپنی مسجد کا گشت کرو تو بھی نیت پورے عالم کی کرو اور اپنے گھر میں تعلیم کرو تو نیت پورے عالم کی کرو تو اجتماع کی کامیابی کے لیے بھی دعا کرنا ہے اور اس کی کامیابی کی نقل و حرکت اس وقت بھی جماعتیں نکلے اس وقت تک جماعتیں نکلتی رہیں بیچ میں رمضان مبارک بھی آئیں گے یعنی بہت آسان یہ سب اللہ کی طرف سے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پروردگار آج کے تیری جی ہوئی جان مال سے اے اللہ ہم نے تیری نافرمانیاں کی اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور جب کوئی تجھ سے معافی مانگتا ہے تو تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے ہماری ہمارے سب کے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے ایک ایک فرد کی پوری پوری بخش فرما اے اللہ ہم بہت خشروار ہیں بندہ تیرا بننا تھا نہ ہم تو اپنی بری عادتوں کے نفس کے شیطان کے اے اللہ خوشروں کو معاف فرما دے ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے اے اللہ ہمیں اس محنت کی قدر کی کافیت نصیب فرما اے اللہ شکر گزاری والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہمارے دوستوں کو ان کی محبت کو قبول فرما کر اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما دے حکموں کو سیکھنے والا حکموں پر چلنے والا حکموں کو نبی کے طریقے پر پورا کرنے والا اور یہ حکم پوری دنیا میں زندہ ہو جائیں اے اللہ اس کے لیے ہمیں بہانے کے طور پر اے اللہ تیرے نبی کی بد دعا ہے تیرے نبی کی بد دعا ہے کہ ستیہ ناش جائے ان کا جن کا وقت پیسہ برائیوں کے لیے چابی بنے اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اور امت کو ان بد نصیبوں میں سے نہ بنا اے اللہ تو ہماری مدد فرما ہماری مسجدوں کو ہمارے سے آباد فرما ہمارے گھروں کو آباد فرما ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا اخلاق کو اچھا بنا اے اللہ اپنی ذات سے ذات کی تعلق نصیب فرما اپنی محبت اپنا قرب اپنی معیت اور اپنی غیری مدد شامل حال فرما ہمارے ان تمام دوستوں کو قبول فرما ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ اور ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ اے اللہ پوری حفاظت فرما عمرہ حج کرنے والوں کے لیے آسان فرما قبول فرما اے اللہ امت پر اور امت کی دعوت والی محنت پر جتنے حالات اے اللہ ان سب کو کے ساتھ دور فرما تمام حالات کو درست فرما اے اللہ کسی بھی لائن سے شر میں استعمال ہونے سے ہماری حفاظت فرما تیرے صالح بندے جو طریقے جو اصول جو نہج دے کر گئے ہیں سو سال سے اس میں کام ہو رہا ہے لاکھوں کی زندگیاں بدلی ہے اے اللہ امت انہیں اصولوں پر اسی نہج پر کام کرتی رہے دلوں میں جوڑ پیدا ہوتا رہے اے اللہ ہر ایک کی آخرت بنے اور ہر ایک میں تیرا خوف پیدا ہو اللہ اس کی فکر پیدا کروں وہ تمام خیروں کو بھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی ہمیں ہر پوری مت کو مرحمت فرما جن آفتوں بلاؤں سے آپ نے پناہ چاہی اس سے ہمیں ہر مت کو پناہ اے اللہ ہمارے سفر کو آسان فرما قبول فرما اے اللہ عافیت کا سہولت کا اے اللہ بھرپور اپنی غیبی مددوں کا معاملہ فرما ہر طرح کی عربی سماوی داخلی خارجی جنی انسی آفتوں رکاوٹوں ناگواریوں نادانیوں سے پوری پوری حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته www.attableek.com The Reviver of